اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے مویشیوں میں بڑی نصیحت کا سامان ہے جو دودھ ان کے پیٹ میں ہے اس سے ہم تمہیں سیراب کرتے ہیں اور ان میں تمہارے لیے بہت سے ووائد ہیں اور انہی سے تم غذا بھی حاصل کرتے ہو